بندی دامت برکات ملالیہ کے حضور حاضر ہیں اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے درمیان علماء اہل سنت حضرت الحاج پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں اللہ پاک ان کا حاضر ہونا اور ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما حج پر آپ سن رہے تھے بڑی لطیف گفتگو ہو رہی تھی حج ایک عظیم عبادت ہے مگر جن کا ذکر میں کرنے والا ہوں ان شخصیتوں کا اللہ رب العزت کا گھر خود حج کرتا ہے یہ کوئی اردو کی کتاب کی بات نہیں کر رہا جتنے جمی اولیاء کرام ہیں ان تمام کا کاف اللہ حج کرتا ہے وضاحت کے لیے کسی نے پڑھنا ہو تو عبداللہ یافعی رحمت اللہ علیہ ان کی روز الریاحین پڑھ لیں اور غلام رسول سعیدی اس پر بحث کی اور ثابت کیا کہ کعبہ اولیاء کا حج کرتا ہے ہے حج کرتا اور اس پر ہمارا اہل سنت کا اعتقاد ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ السجدہ پارہ اکیس ہے آیت نمبر سولہ ہے اللہ پاک نے فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجعی اللہ پاک نے فرمایا کچھ تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی خوابگاہوں سے اپنے پہلوؤں کو جدا کر لیتے ہیں اپنی خوابگاہوں پر لیٹ بھی جائیں تو اپنے پہلوؤں کو جدا رکھتے ہیں آپ بات نہیں سمجھے مانا یہ ہے کہ اللہ باق کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے موجود ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ سارا دن تو وہ عبادت میں نہیں کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں عبادات بھی کرتے ہیں مگر جب رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے وہ اس وقت بستر پر تو جاتے ہیں مگر بستر پر جب جا کر بیٹھتے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی یاد سزاتی ہے آرام چھوڑ کر پھر اپنے رب کا ذکر شروع اس لیے فرمایا جنوب گاہ خواب گاہ کہتے ہیں جو بستر جس پہ انسان سوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے ہیں دن بھر عبادت کر کے لیٹتے ہیں کس لیے سو جائے مگر اس رب کی یاد سونے نہیں دیتی کیونکہ جو سو گیا وہ غافل ہو گیا صوفیاء کی اصطلاح میں ایک دم غافل سو دم غافل مرشد اے پڑھایا ہو سونے سخن تائیوں کل اکھیاں اچھا چت مولا والے لایا ہو مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نہ پایا ہوا سورات کو بے قرار ہوتے ہیں کہ سو جائیں جب جاتے ہیں پھر خیال آتا ہے کہ سارے تو سو گئے مگر جس کی عبادت کرتے ہیں وہ تو نہیں سوتا وہ تو دیکھ رہا دنیا کے بادشاہ عمارہ وزیر مشیر جو نام نہاد سو کولڈ وزیر ہوتے ہیں وہ تو سو گئے جن کو لوگ اپنا سارا کچھ سپرد کر دیتے ہیں اختیار عوام سپرد کر دیتی ہے کہ بھائی تم عوام پہ تقسیم کرو گے وہ بھی سو گئے مگر وہ رب نہیں سوتا وہ کہتا میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہے مجھے پکارے تو صحیح یاد تو کرے مگر غفلت کا شکار ہو گیا پر میں وہ جا کر لیٹتے ہیں مگر یاد پھر بے قرار کرتی ہے کہ وہ اور اٹھ کر عبادت کر پھر فرمایا پھر کیفیت یہ ہوتی ہے تدرم و خیفہ پر میں کبھی وہ گڑ گڑا روتے ہیں ہچکیاں بند جاتی ہیں روتے روتے ہچکیاں بند جاتی ہیں اور کبھی روتے روتے جب حالت بدل جائے پھر خلیفہ قرآن کہتا ہے وہ پھر رک جاتے ہیں اور رک کے رونا شروع کر دیتے ہیں کبھی اونچی آواز سے روتے ہیں رب تو راضی ہو جا کبھی دل میں روتے ہیں رب تو راضی یہ ہے کہ رب کی رضا کے طالب رہتے ہیں اور پھر فرمایا کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے پھر فرمایا یا تو رونا وہ کسی کے لیے نہیں روتے وہ صرف اپنے رب اس کو یاد کرتے ہیں پھر فرمایا خوف ہوں خوف اور امید کے درمیان ایک کیفیت ہے جسے ایمان کہتے ہیں فرمایا خوف اور امید کسی کیفیت میں وہ روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اب خوف اور امید کیا ہے اس پر شیخ اشرف علی خان بھی صاحب لکھتے ہیں مقالات صوفیہ انہوں نے تصوف پہ بڑا ورک کیا ہے یہ تو الگ بات ہے ہم نے ان لوگوں کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا کہ بھئی یہ خلاف لکھتے ہیں نہیں ان کو پڑھو تاکہ ان میں سے تمہیں اپنا عقیدہ مل جائے شیخ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں مقالات صوفیہ ان کی کتاب ہے انہوں نے کہا خوف اور امید کیا مانا بشرحافی سے کسی نے سوال کر دیا بشرحافی بتا تجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے بشرابی کہتے ہیں مرنے سے تو ڈر نہیں لگتا مگر مرنے کے بعد جب رب کے حضور پیش ہونا ہے اس وقت سے ڈرتا ہوں یہ خوف تھا اس پر شیخ اشرف علی خانوی نے لکھا ہے جب کوئی معرف کوئی معلق کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے کسی بات حدیث کی یا قرآن کی تفسیر یا تشریح کرتا ہے تو وہ تفسیر اور تشریح کرنے کے بعد وہ مصنف رائٹر اور تھر اس کے بعد وہ اپنی رائے دیتا ہے آخر کے اندر اپنی رائے وہ دیتا ہے اور پھر فرماتے اشرف علی خان بھی کہتے ہیں انہوں نے کہا رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا ہوں انہوں نے کہا بات ثابت ہو گئی اللہ کے ولی کو موت کا ڈر نہیں ہوتا کیا کیا اللہ کے ولی کو موت کا ڈر نہیں ہوتا خواب و داتا علی اجمیری ہو خواب و خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو خواب و گولرا شریف ہو خواب و غلام محی الدین ہو کوئی ہو وہ اللہ کا ولی اسے موت کا ڈر نہیں رہتا اسے ڈر صرف اس بات کا ہوتا ہے جب مالک کے حضور پیش ہوں گا تو اسے کیا کہوں گا کس حال میں پیش ہوں گا اسے یہ ڈر رہتا موت کا اسے کوئی کھٹکا نہیں ہوتا ڈرے تو وہ جس نے اس کی باتوں پہ عمل نہیں کیا یہ تو ساری زندگی عمل میں گزارنے والے ہیں دن رات قیام سلوک کرنے والے ہیں انہیں کس بات کا ڈر ہے جس نے اپنے فرائض کو پورا کر لیا اسے کس بات کا ڈر ہے تو یہ بھی بات یاد رکھ لیں یہ کسی لالچ میں ولی عبادت نہیں کرتے کہ جنت مل جائے یا دو سے ڈرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں نہیں اور میں عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مولا تو راضی ہو جائے فرمایا تو مولا ہماری رضا کا مشرب یہ نہیں ہے نہ ہمیں جنت سے غرض نہ ہمیں سے غرض نہ ہمیں ہورو بغات غلمان سے غرض اللہ پوچھے گا پھر کیا چاہتے ہو مولا تیری رضا چاہتے ہیں ہیں تجھے چاہتے اللہ فرمائے گا مجھے چاہتے ہو جنت کے لیے عبادت نہیں کی نہیں مولا کبھی نہیں سے ڈر کے عبادت نہیں کی کبھی نہیں اٹھاؤ عدیث پاک بخاری مسلم پڑی ہے میں پاک اللہ فرمائے گا کس لیے عبادت کرتے رہے مولا تیرے لیے اللہ فرمائے گا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ آؤ آپ میں ہوں یا یہ ہیں پردہ ہوتا دو اب بڑا راست رب میں نے اپنا جدا رکھا جنت کا تو سودا ہی نہیں کیا جنت کا سودا ہی نہیں کیا وہ تو رب کے ساتھ کرتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور ابن عمر کی روایت اٹھائیں انہوں نے کہا جنتی سب سے بڑا مقام جو جنت میں جنتی کو ملا گا وہ سب سے بڑا مقام کوئی کوٹھی بنگلہ وہاں نہیں ہوگا وہ تو اللہ نے اپنے ایک معیار کے مطابق باغات بھی رکھے ہیں محلات بھی رکھے ہیں پر میں وہ جسے محل جنت میں مل جائے وہ بڑا نہیں ہوگا جسے جنت میں نہرے مل جائے اسے بڑا نہ سمجھنا بلکہ جنتیوں میں سب سے بڑا اس ولی کا درجہ ہوگا جس کو اللہ پاک براہ راست اپنا دیدار عطا فرما دے مشکات شریف امام خطیب تبریزی کو اٹھائے ان کا سب سے بڑا یہ جنتی کے لیے خوشخبری ہوگی کہ رب بغیر پردے کے اسے اپنا دیدار عطا کر دے جنتیوں تمہیں بغیر حجاب کے مل جائے موسا کو کوہ تور پہ بھی نہیں ملتا موسا نبی کو لن ترانی نہیں دیکھ سکتا مولا مجھے دکھا دے مولا نروم کہتے ہیں جب انہوں نے کہا نا مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے انہوں نے کہا انہوں نے بات شروع کی تھی مولا مجھے دکھا دے یہ جو مجھے ہے نا اس مجھے کے اندر میں پائی جاتی ہوں اس مجھے کے اندر میں پائی جاتی ہے اللہ نے فرمایا موسا تجھے دکھاؤں گا پہلے اس میں کو مار کیا پہلے اس میں کو مار کیا سوچو آج بھی کا بن گئے جو غوث اعظم ہو گئے جو العظم ہو گئے نہیں دیکھا عشاء ہے نہیں دیکھا فجر ہے دیکھا عشاء کا وقت ہو گیا سارے کام چھوڑ دیے چالیس سال گئے پوچھا حضور چالیس سال ہو گئے آپ کو اسی طرح دیکھتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں کیا مانا پھر میں چالیس سال تک رات کے وقت تم سوتے تھے غوث آدم اپنے غلاموں کا نگہبان ہے مالک ہے مالک کو نیند نہیں آتی وہ مالک غوث کہتا ہے کہتا ہے اس لیے نہیں سوتا تھا سوتا تو بدو ٹوٹ جاتا ٹوٹتا رب سے تعلق ٹوٹ جاتا اس لیے نہیں سوتا تھا کہیں رب سے تعلق نہ ٹوٹ جائے اور میرے مرید آ کر پریشان نہ ہو جائے اٹھاؤ امام اعظم کو امام اعظم کا بھی یہی معمول رہا رضی اللہ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی یہی معمور کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑتے رہے اور سونے سے نیند ٹوٹ جاتی فک کا مسئلہ ہے سونے سے اونگ آ گئی وضو جاتا رہا تو بات کیا پتا چلی کہ چالیس سال تک رات کے وقت انہوں نے بستر سے ٹیک لگا کر نہیں دیکھا اس قدر زہدوں تک ایسے امت کے پیش ہوں پھر امت کو کھٹکا کس چیز کا ہے پھر ڈراتے کس بات سے ہو کس بات سے ڈراتے ہو امت کو آخرت آخرت بھئی آخرت کا تمہیں ڈر ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں جنہوں نے غلام محی الدین جیسی ہستی پکڑی اسے ڈر کس بات کا کیا جس کے نام ہی نام کا معنی ہی حضور غوث العظم بھی غلام غوث العظم بھی محی الدین تھے یہ بھی محی الدین ہے بات تو ایک ہی ہے بات تو ایک ہی ہے سو جو دین کو زندہ کرنے والے ہیں ان کے غلاموں کو ڈراتے ہو جس نے ساری زندگی اپنے رب کا خوف اختیار کیا ہے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے اسے ڈراتے ہو پر میں نہیں جو اپنے رب کے لیے جاتا ہے اس کی عبادت کی ہے پر میں والا من مان کر فرمایا سنو جو ساری رات جاگا بستر پہ گیا سویا نا رب کی یاد کے لیے سنو ہم اسے ایسی نعمتیں جنت میں دیں گے نہ کسی کان نے سنی ہوگی نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی نہ کسی بشر نے اسے تکا ہوگا پر میں ایسی نعمت ہے ہم ان کے حصے میں ڈال دیں گے کہ ساری زندگی وہ اپنے رب کے حضور شکر کرتے رہیں گے اور پھر کہیں گے مولا ہم نے اس لیے عبادت نہیں کی ہم نے تو تیرا مکھڑا کے لیے عبادت کی اس لیے آقا نے فرمایا فرمایا ولی کو دیکھنا کیا ولی کو دیکھے جو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے خدا کا دیدار کر لیا خدا کو دیکھ لیا عبادت ریاضت اس قدر ہی اولیاء کرام جو شریعت سے باہر ہم اسے ولی سمجھتے ہی نہیں لوگ کہتے کہ سنیوں میں یہ نہیں نہیں میں نہیں سمجھتا جو شریعت پر چلتا ہے ولی وہ ہے ادروائز ولی سے کوئی ہمارا کنیکشن نہیں تم جانتے ہو کہ شریعت پہ نہیں چلتا ہمارے تو سارے شریعت پہ چلنے والے ہیں داتا صاحب کو بارہ سو سال ہو گئے گزر گئے وہ تو شریعت پہ چلتے رہے جہانگیر کو تھوڑا عرصہ ہوا ہے بادشاہ کو ادھر جاتا کوئی نہیں داتا صاحب کو حضور میلہ لگا رہتا وہ بھی تو بادشاہ تھا نا وقت کا انہوں نے کون سی بادشاہی کی ہے انہوں نے وہ بادشاہی کی ہے کہ ابراہیم بن آدم رات کو سوئے تھے مختصر رات کو سوئے تھے چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی اٹھے اور اٹھ کے پوچھا بھی کون ہے اس نے کہا میرے اونٹ گم گئے ہیں انہیں تلاش کرنے آیا آپ نے فرمایا میرے محل کی چھت پہ تیرے اونٹوں کا کیا کام انہوں نے کہا یہ بادشاہ تھے ابراہیم بن ادب اپنے دور کے بادشاہ تھے تخت سے اٹھے اور پوچھا بھی اوپر تمہارا کیا کام ہے اونٹ ادھر چھت پہ کیسے آ گئے میرے محل کی اس نے کہا سن اگر تیرے چھت پہ اونٹ نہیں نہ ملتے تو جس تخت پہ تو بیٹھا اس پہ رب بھی نہیں ملتا ابراہیم ندم کہتے میں صبح اٹھا کچہری لگ گئی بادشاہ سے آلہ لباس زیب تن ہے ایک شخص سپوں کو چیرتا ہوا سپوں کو چیرتا ہوا وزیروں نے روکا کہ بے ادبی ہے بادشاہ کے پاس بغیر اجازت کے جا رہے ہیں پرا ہٹو مجھے کام ہے بادشاہ سے ہمیں اجازتوں کی ضرورت نہیں ہے سامنے آ گئے جب سامنے آئے تو کہا اے ابراہیم بتا تو کون ہے انہوں نے کہی بادشاہ انہوں نے کہا میں وہ جو بزرگ تھے جو سامنے کھڑے تھے انہوں نے کہا میں تیرے اس یہ جو سرائے ہے نا سرائے کہتے ہیں ہوٹل کو کسے ہوٹل کو ریسٹورینٹ کو سرائے کہتے ہیں یہ جو تیرا سرائے ہے نا اس سرائے میں میں رہنا چاہتا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں ابراہیم بن اعظم کہتے ہیں یہ جو تجھے سرائے لگتا ہے یہ تو محل ہے یہ تجھے سرائے یہ کسی کے ٹھہرنے کی جگہ لگتی ہے یہ تو میرا محل ہے یہ ہوٹل یا سرائے نہیں ہے تو رکنے آیا اس نے کہا اچھا ابراہیم بتا تیرے سے پہلے یہاں کون رہتا تھا اس نے کہا میرا باپ ابراہیم کہتے ان کا اس سے پہلے ان کا ان کا باپ اس سے پہلے ان کا ان کا والد انہوں نے کہا جس جگہ پر کوئی پرمانٹ رہنے والا نہ ہو وہ سرائی ہی تو ہوتا ہے وہ سرائی ہی تو ہوتا ہے جب اتنی بات جاتی ابراہیم بن آدم کہتے ہیں وہ بزرگ دوڑ پڑے میری چیخ نکلی اور میں دوڑتا ہوا بزرگوں کے قدم پر لگ گیا اور پوچھا بزرگوں اتنی عارفانہ معرفت والی بات بتا کر مجھے جانے والے بتاؤ تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے وہ پلٹے اور پلٹ کے کہا میں خضر علیہ السلام ہوں میں خضر علیہ السلام ہوں کہتے ہیں جب پلٹے اور جواب دیا پھر چل پڑے میں ڈھونڈتا رہا مجھے نظر نہ آئے حتیٰ کہ میں نے ایک سواری منگوائی اس پہ بیٹھا اور بیٹھ کر ان کے پیچھے دوڑا دی کہتے جب دوڑا دی تو حافظ سے آواز آئی غیب سے آواز آئی اے ابراہیم ابھی بھی دیر نہیں ہوئی توبہ کر لے اور اپنے رب کے حضور جا اب جو بات جس سے چلے تھے کہتے ہیں پھر کیا حال ہو گیا پہلے تو دنیا کی بات چاہی تھی اب شہر نہر فرات کے کنارے پہ کھڑے بیٹھے ہوئے اپنا ایک کرتا ایک گدڑی سی رہے دوسرے ملک کا سفیر آیا اس نے دیکھا ابراہیم بن ادم بادشاہ اور یہ حال کہ اکیلا بیٹھا ہے نہ کوئی سیکیورٹی نہ کوئی بات نہ کوئی بندے نہ محل نہ کوئی عزت آبرو اکیلے بیٹھے ہو چین فرات کے کنارے پر کیا ماجرا ہے ابراہیم بن ادم مجنو ہو گئے اور پاگل ہو گئے جب یہ بات کر دی تو ابراہیم بن ادم نے کہا جاؤ اپنا کام کرو کیوں وَإِذَا الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہ ان سے الجھتے نہیں انہیں سلام کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے وہ یار سے غافل نہیں ہونا چاہتے رب سے غافل نہیں ہونا چاہتے اس نے کہا بھئی کیسے بیٹھے ہو آپ نے فرمایا جاؤ جان چھوڑ میں ذکر میں مشہور اس نے کہا بھئی بادشاہی چھوڑ دی اب میں ہاں بادشاہی چھوڑ دی اس نے کہا یہ جی، کیا صورت حال اختیار کر لی گدڑی میں بیٹھے ہو پھٹا پرانا لباس آپ نے فرمایا ہاں بولو کیا کہتے اس نے کہا وہ اچھا نہیں تھا نوکر بھی تھے چاکر بھی تھے سارا کچھ تھا کھانے تھے لباس تھا سارا کچھ تھا اور اس کو کیوں اختیار کر لیا آپ نے فرمایا ہاں روک تجھے بتاتا ہوں آپ جس گدڑی کو سی رہے تھے جس سوئی تھے اس سوئی کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا اور کہنے لگے اور کہنے لگے اے سفیر دریا میں چھلانگ لگا اور چھلانگ لگا کے میری سوئی ڈھونڈ کے لے کے آ اب وہ سفیر وہ بالکل پکا ہو گیا وہ کہتا یہ واقعی مجنو ہے یہ واقعی پاگل دیوانہ ہے کوئی میں تو اسے سمجھتا تھا یہ تو واقعی کوئی دیوانہ ہے جو کہتا ہے بھائی کبھی کسی نے سوئی بھی ڈھونڈ کے کوئی لایا ہے دریا اور پانی میں سے یہ تو واقعی دیوانہ ہے ابراہیم بن کہتے ہیں ہاں کیا ہوا اس نے کہا تو پاگل ہے دیوانہ ہے آپ نے فرمایا رخ دیکھ آپ نے فرمایا جنگ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی لے کے آؤ فرماتے جب اشارہ کیا تو دریا کی ہر مچھلی کے منہ پر ایک ایک سونے کی سوئی تھی وہ نہیں سونے کی سوئی تھی آپ نے فرمایا دیکھا اس نے کہا میں سمجھا نہیں ان کہا جو پہلی بادشاہی تھی وہ مخلوق تک تھی وہ مخلوق بھی نہیں صرف اپنے علاقے کی مخلوق تک تھی مگر اب جو بادشاہی ملی ہے صرف مخلوق پر نہیں بلکہ اللہ نے جانداروں پر بھی ہمارا یہ کیسے ملی یا وہ ساری رات اور دن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وہ دن ہو رات ہو بستر پر ہو نماز میں کھڑے ہو قیام میں میں ہو قعود بیٹھے بستر پر لیٹے ہوں جنوب کروٹوں پر بھی جب وہ اپنی کروٹیں لیتے ہیں بستر پر پلٹتے ہیں تو پلٹتے ہوئے بھی اپنی نیند کا نہیں شعور ہوتا بلکہ اپنے ذکر میں مشغول رہتے ثابت البنانی کو اٹھاؤ سیدنا ابو بکر صدیق سلسلہ نقش بندیا کے بانی آپ کی عبادت آپ کی ریاضت کیا بات ہے فرماتے مدینہ کے لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھتے سلسلہ نقش بندیا کے بانی سنو عارفوں کی مجلس میں آتے ہو تو زیارت کے ساتھ سب کچھ علم بھی لے کے جایا کرو یہ علم انہی کی میراث ہے یہ علم انہی کی میراث ہے انبیاء نبی کوئی نہیں آئے گا اب امت کے رہبری کے لیے اللہ نے ولیوں کی فرماتے کیا ہوا اب وہ شخص کیا بات کر رہا تھا صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ شریف فرماتے ہیں عبادت نماز سے کھڑے ہوتے نماز کے باہر نہیں ابن عباس کی تفسیر ہے اسی آیت کے تحت جافا جنوب ابن عباس سید المفسرین آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے یہ جو آیت ہے نا اس آیت کا نزول یہ ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ نماز کے باہر بھی ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں آپ اس روایت کی طرف آئیے سیدنا کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور قرآن مجید پڑھتے تو مدینہ کے لوگ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتے کیا مدینہ کے لوگ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتے تھے اس سے عجیب بات بتا دوں اس سے بھی عجیب بات وہ کہتے نماز میں کھڑے ہوتے قرآن پڑھتے اور کیفیت یہ ہوتی کہ جو بچہ چھوٹا سال کا ہوتا ہے دودھ پیتا بچہ جسے شعوری سرے سے نہیں ہوتا وہ بھی دروازے کے پاس اپنی ماں سے لپٹ جاتا اور زور زور سے رونا شروع کر دیتا یہ کیفیت خوشو اور ہے جو نماز میں ہر کسی کو نہیں ملتا سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی آپ اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے اللہ عبد البہاب شیرانی طبقات القبرہ میں فرماتے اپنی داڑھی کو پکڑ کے اور اس طرح اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے مولا تیرا مجرم سے سیدنا عثمان غنی عبادت کے اندر اس قدر مدن ہے فاسا یا فی کا پہلے پارے کی آخری رکوع کی سائٹ پہ پہنچے گردن دھڑ سے الگ ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا کیوں کیونکہ اپنے رب کی عبادت میں جو مشہور عمر فاروق کی بھی گردن کر دیا عبادت کو مکمل کیا پھر فرمایا باقی کام دیکھیں گے مجرم کو پھر دیکھیں گے پہلے عبادت سیدنا علی ذریعے نماز کے اندر عبادت کے اندر حملہ ہو گیا نماز نہیں توڑی نماز کو مکمل کیا اس لیے تو نہیں فرمایا علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے مولا کا ستر مرتبہ دیدار نہیں کرتا ایسے فرما دیا اور پھر اس کے بعد آئیے حضرت سیدنا عظیم کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیں الحلیت الاولیاء و طبقات الاسفیہ امام ابو نعیم الحانی کی کتاب اٹھائے امام ابو الحسن الحوازن الکشیری کی رسالہ کشیریہ اٹھائے تو سب عظیم بک ہے فتوحات علامہ محی الدین ابن عربی امام التصوف ان کو پڑھنے شیخ اکبر کو کی اور حدیث کی تقریباً جو بعد میں اواخر میں آئے ہر ایک نے اس کو لکھا ہے حضرت ثابت البنانی کا کیا سیدہ فاطمہ کی عبادت سنی ہے آپ نے فرماتی مولا تیری رات کتنی چھوٹی ہے فاطمہ تک کے دو پورے یہ زہد و ورا کیسے ملتا ہے ثابت البنانی کی خواہش تھی مولا جس طرح تو مجھے دنیا کے اندر یہ ہر حدیث میں آیا یہ اٹھائیں عظیم ہے امام ابو نعیم نے کمال کر دی عشق بیان کیا صحابہ کرام تصور بیان کیا آپ فرماتے ہیں ثابت البنانی کی دنیا میں بڑی کثرت سے نماز پڑھتے تھے فرائض عبادات نواز اور پھر عرض کرتے تھے دعا میں مولا نماز کے بعد مولا جس طرح تو مجھے دنیا میں نماز کی توفیق دے ہے نا اسی طرح قبر میں بھی نماز کی توفیق عطا کرنا عظیم محدث ثابت البینانی فرماتے ہیں ان کو دفن کر دیا گیا کیا قبر میں شاٹ کر رہا قبر میں دفن کر دیا گیا اور دفن کر کے جب پلٹے تو دیکھا قبر کی ایک ایک نیچے کر گئے لوگ پریشان ہو گئے کہا دیکھو کہیں اینٹ نہ لگ گئی ہو ثابت البینانی کو کہتے ہیں جب قبر شک کی گئی دیکھا آپ کھڑے نماز پڑھ رہے بھائی تمہارے زندہ نہیں ہمارے تو زندہ یہ کوئی دو سو سال پہلے کی بات نہیں یہ آج سے بارہ سو سال پہلے حضور کے زمانے کے بعد عظیم ثابت البینانی کا واقعہ بیان کر رہا زیادہ دور کی جاتے تین مہینے پہلے گلہار شریف مظفر آباد میں خواجہ صادق گلہار شریف کے عظیم بزرگ گزرے ان کو قطب زمانہ بھی کہتے سلسلہ نقش کا ان کے بیٹے کی تین مہینے پہلے قبر کشائی ہوئی تو پانی کا مسئلہ ہو گیا لوگوں نے قبر کشائی کر لی جب قبر کشائی کی تین مہینے پہلے کی بات ہے تصدیق بھی کر لیں کہتے ہیں جب قبر کشائی قبر کھو دی گئی کہ پانی کا مسئلہ ہو گیا کسی کو خواب میں ملے اور کہا مجھے یہاں سے منتقل کر دے کہتے جب قبر کشائی کی گئی تو ان کو کیا ہونا تھا جو ان پر پھول جنازے کے وقت پھینکے تھے وہی وہ بھی ترو تازہ پڑے وہ بھی ترو تازہ پڑے تھے انہوں نے کہا چلو ولی تو مرتا ہی نہیں اس کا مطلب یہ جو سانس لگ جائے وہ بھی زندہ رہتا اور پھول ہو جس کی کوئی اوقات ہی نہیں حیثیت ہی نہیں مگر ولی سے بھی لگا کیا ولی سے ایک لمحہ لگا حضور عبادت کرتے تھے سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات نے اللہ کی عبادت کی ہے نا سب سے بڑھ کر اور واحد حضور کی ہی ہستی ہے جسے اللہ نے خود کہا ہے محبوب کو عبادت زیادہ کرتا ہے کم کر دے یہ عجیب بات ہے یا الذین عامر اسکر اللہ ذکر میرے ذکر کو کثرت سے کرو ذکر کیا ہے نماز بھی ہے روزہ بھی حج زکات میرا ذکر کثرت سے کیا کرو جب تاجدار کائنات کی باری آئی نا تو حضور عبادت اس قدر کرتے مغیرہ بن شعبہ کیسے کہ حضور اتنی عبادت کرتے حضور کے دونوں قدم مبارک متورم سوج جایا کرتے اتنی عبادت کرتے پھر سورہ تاہا کی آیتیں نازل ہوئی تاہا مانزلنا علیکل قرآن علی تشکا محبوب تو کھڑا ہوتا ہے نماز میں اتنی نماز پڑھتا ہے اور تیرے قدم مبارک سوج جاتے ہیں محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا تو مشقت میں پڑ جا محبوب عبادت کو کم کر دے یا قلیلا اے محبوب چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو عبادت کر پھر فرمایا اللہ کلیلا عبادت کرو مگر تھوڑی کرو پھر سوچا کہیں محبوب تھوڑی کی بجائے آدھی رات کرنا چاہے پھر کیا ہوگا پر میں ہم دوسری آیت نازل کرتے ہیں نصف ہو محبوب اگر آدھی رات دی جائے تو نصف ہو آدھی رات کھڑی ہو کے عبادت فرمایا اگر محبوب کا آدھی رات سے زیادہ عبادت کو دی جی چاہے اور یہ آیت محبوب کی طبیعت کے خلاف نہ ہو جائے میں آدھی نہیں تو ساری رات قیام کر لیا جیسی جیسی طبیعت مصطفیٰ ہے اسی طبیعت پر قرآن کی آیت مصطفیٰ پر نازل ہونا شروع ہونا میں اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کی شان اور کیا نکال کے دوں کیا نکال کے دوں فرمایا کبھی کبھی محبوب رات کو تھک جائے کرے گا وہ وادیوں کے سفر وہ غار ہرا کی عبادت وہ طائف کا سفر لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دینا محبوب تو تھک جائے گا اور تیرا جی چاہے گا آدھی رات عبادت کر لوں آدھی رات سو جاؤں محبوب تیری طبیعت ہے نا مس ہو تو آدھی رات سو جانا آدھی رات عبادت کر لیں تیری طبیعت ہے تو جیسے چاہے کر تو جیسے چاہے کر اور پھر ادر کیا ملے گا مغیرہ بن شعبہ کہتے حضور عبادت کسرت سے کرتے اور یہ وہ مغیرہ بن شعبہ سے آبی ہیں امام ابن جریر تبری سیرت الرسول کی اور اسلامک ہسٹری کیا سیرت الرسول حضور کی زندگی کے متعلق اور اسلامی جنگی اور ساری سیرت کا جو باقی حصہ خلافہ کا جس نے پڑھنا ہو یہ سب سے بڑی معتبر سیرت کی کتاب ہے علامہ ابن جریر تبری کی تفسیر تبری تاریخ تبری انہوں نے لکھی یوم الکتاب اسے تاریخ تاریخ میں کہا جاتا ہے is the most important book سیرا اتارٹی ہے امام ابن جریر کے پاس وہ کہتے یہی مغیرہ بن شعبہ حضور کا وصال ہو گیا دفن کر رہے تھے حضور علیہ السلام کو تو یہ کھڑے تھے حضور کی قبر انور کے پاس اور خیال کیا تھا حضور کو قبر مبارک میں رکھ دیا گیا یہی مغیرہ بن شعبہ قبر کے قریب کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے خیال آیا کہ سب نے حضور کو مس بھی کر لیا اور زیارت بھی کر لی چھو بھی لیا اور زیارت بھی کر لی میرا موقع نہیں آیا میں لیٹ ہو گیا اب کروں کیا فرماتے ہیں میں نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر حضور کی قبر انور میں پھینک دی وہ بہانے ڈھونڈتے تھے تمہیں کیا بتاؤ مغیرہ بن شوبا کہتے ہیں میں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر مصطفیٰ میں پھینکی تم کہتے ہو قبر کے اوپر جانا شرک ہے وہ اندر گئے وہ کہتے ہیں قبر میں انگوٹھی پھینکی اور جب پھینکی تو جلدی سے حضرت علی کھڑے تھے فرمانے لگے بھی کیا ہے میں نے کہا میں یہ انگوٹھی نہیں نے کہا نیچے ہو کے پکڑ لو فرمانے جب پکڑنے لگا حضور کو چھو لیا مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ خواہش میری ادھوری رہ جاتی میں نے مستفا کو چھوڑا نہیں معاذ بن جبل حضور کے سیابی جنہیں حضور نے چیف جسٹس بنا کے بھیجا وہ جب واپس آئے حضور کی بارگاہ میں آ کر کوئی بات کیے بغیر کوئی بھی بات کیے بغیر دھڑم سے حضور کے حضور سجدے میں جھک گئے سجدہ کر دیا حضور تم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شرک کہتے ہو جھکنا شرک ہے تعظیم شرک ہے سجدہ شرک ہے قیام شرک ہے یہ تو ایسے ہی یار سب سے بڑی ذات حضور کی ہے نا سب سے بڑی یہ جو شرک کے فتوے لگتے ہیں میں ذرا رد کر دوں سب سے بڑی ذات حضور السلام کی ہے جتنے لوگ مدینہ جاتے ہیں کیا وہاں پر کسی کو آپ نے سجدہ کرتے دیکھا ہے کبھی کسی نے دیکھا ہو کوئی کا حج کرنے گیا ہے سجدہ کرتے دیکھا ہے جب حضور کو کوئی غلام سجدہ نہیں کرتا تو داتا کو کیوں کرے گا داتا کو کیوں کر داتا کو تو عزت ہی حضور کی وجہ سے ملی جب ہم تاجدار کائنات کو نہیں کرتے تو تیری آنکھوں کا اپنی علاج کروا ہم تو حضور کو سجدہ نہیں کرتے حضور کے غلاموں کو سجدہ کیسے کرے ایسی فتوی لگا رہے ہم پہ دیکھا ہے کبھی مدینہ شریف کو گیا ہے دیکھا ہے نہیں نہیں کرتے کیونکہ ہمارا عقیدہ نہیں مگر صحابہ سے اپنا عقیدہ کمپیئر کرو موازنہ کرو اس کا تو وہ جدا ہے تم شرک فتحوں میں لگے ہو معاذ بن جبل کہتے ہیں میں آ کے حضور کے حضور سجدے میں گر گیا کبھی سنا ہے کسی نے حضور کو سجدہ کیا ہو کر دیا معاذ بن جبل نے کہا جو دیکھی جائے گی دیکھی آج حضور کو سجدہ کر دیا ویسے صحابہ اجازت مانگتے تھے ایک یہودی گزر رہا تھا نبی ہیں اللہ کے ہاں نبی انہوں نے کہا اگر میں جو کروں کر دیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا آقا نے بتا کیا انہوں نے کہا وہ سامنے جو درخت ہے اسے بلا لیں اور وہ کلمہ پڑھے میں بھی کلمہ پڑھوں آقا نے اشارہ کیا وہ درخت حضور کے قدموں میں پھر وہ کہتا ہے بڑا عجیب سوال پھر وہ کہتا ہے اس درخت کو دو ٹکڑے کر دیں دو ٹکڑے کر دیے آکا نے دو ٹکڑے کر دیے پھر وہ کہتا ہے جو دائیں والا ٹکڑا ہے اسے بائیں جانب لے آئے اور جو بائیں والا اسے دائیں جانب لے آئے آکا نے ایسے ہی کر دیا الٹ کر دیا کہتا ہے جوڑ دیں آکا نے جوڑ دیا کہتا ہے واپس بھیج دیں آکا نے واپس بھیج دیا کہا وہاں نصب ہو جائے آکا نے نصب کر دیا یہ سارے کمالات ہیں یہ کوئی اہل سنت کی کتب میں نہیں آئے یہ حدیث کی کتب میں آئے ہیں مگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہو تو حدیثوں کو پڑھو بھی آقا نے کہیں نہیں کہا تھا کہ صرف بخاری اور مسلم کو ماننا باقی کسی حدیث کو نہ ماننا یہ آقا نے کبھی نہیں کہا حدیث کی ساری کتاب مسند امام احمد بن حنبل کو بھی پڑھو احمد بن حنبل کی روایت ابو یالا کو بھی پڑھو مسند شافعی کو بھی پڑھو معطا امام مالک کو بھی پڑھو ساری حدیث کی کتابیں پڑھو پڑھا کبھی نہیں نا فتوی لگتے سو کہتے ہیں معاذ بن جبل اچھا وہ شخص جو کہتا ہے حضور کلمہ پڑھ اس نے کلمہ پڑھ لیا اب اگلا سوال کیا ہے وہ کہتا ہے حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سجدہ کر دوں اتس لک آقا آپ کو سجدہ کر دوں آقا نے فرمایا نہیں اس کی اجازت نہیں اس کی سجدہ اللہ کو اس کی اجازت نہیں جب آقا نے جواب دیا اس نے کہا آقا پھر کوئی اور کام میں خواہش رکھتا ہوں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے قدموں کا بوسا لے لوں اگر سجدے کی اجازت نہیں ملتی تو قدموں کو چھو لیں قاضی ایاد شفا میں فرماتے ہیں فرماتے وہ دھڑام سے آقا کے کے قدموں قدموں پر چھو گیا اور مصطفیٰ کو یہ بھی حدیث ہے حدیث سے باہر نہیں حدیث ہے پڑھو اس کو قاضی ایاد پھر فرماتے ہیں معاذ بن جبل سجدے میں انہوں نے سجدہ ہی کر دیا کا پوچھنا تو بعد میں پہلے سجدہ کرو تاکہ میرا نام سب سے میں آ جائے سجدہ کر دیا اب جب سجدہ کر دیا تو آقا نے فرمایا بھی یہ تو نے کیا کر دیا لا آقا نے فرمایا ایسا نہ کرو یہ کیا کر دیا تو نے وہ کہتے ہیں آقا آپ نے یمن میں بھیجا تھا چیف جسٹس بنا کے تو وہاں میں جب گیا تو آقا وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے جو اکابر بڑے لوگ فوت ہو چکے تھے وہ ان کے مجسمے بنا کر ان کو سجدہ کرتے آقا جب وہ بے جان کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم چاہتے آپ انسان ہیں ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ آقا نے فرمایا ایسا عمل نہیں کرنا سجدہ فقط اللہ کے مگر یہ آقا نے کبھی نہیں کہا اور نہ کہا کہ معاذ دوبارہ کلمہ پڑھ مومن ہو جا کیا دوبارہ کلمہ پڑھ مومن ہو جا کیوں کیونکہ اختیار مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہے مومن بنا دے جسے چاہے کافر بنا دے عقیدہ درست کرو اپنا عقیدہ درست کرو اولیاء سے محبت کرنے والے ثابت البنانی بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے پھر بائی عزید البستامی آئے بائی عزید البستامی آئے یہ بھی چار چار سو رکت رات کو عبادت میں ہیں اور نوافل پڑھتے پھر حضرت حجر بن عدی جو پیچھے شام کے اندر حملہ ہوا جن کے میزار پر حجر بن عدی قبیلہ بنو تمیم سے تھے ان کا بھی یہی معمول تھا جن کی تصویر بھی نیٹ پہ ملے گی تصویر بھی ہے حجر بن عدی ان کا بھی یہی معمول تھا اتنے اکابر صحابہ میں حجر بن عدی ان کا بھی یہ مقام تھا کہ ہر رات وہ ایک ہزار نوافی پڑھتے تھے بایزید البستامی یہ یہ اولیاء میں گزرے بایزید البستامی ان کا بھی چار چار سو رکت رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے حضور تحجد کے کبھی نوافل پڑھتے یہ ان کا معمول تھا بایزید البستامی آخری بات ابو سراب بخشی روایت کرتے ہیں کشف المحجوب اٹھا لیں داتا جویری صاحب کی کتاب تذکرہ الاولیاء اٹھا لیں شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کی اور اس کے علاوہ میرا آت الاسرار عبد الرحمان چشتی کی اٹھا لیں اور دیگر سینکڑوں عبارف اور معارف جتنے لوگ اولیاء انہوں نے لکھا معالی الحمم شیخ جنید کی اٹھا لیں انہوں نے بھی لکھا ہے فرماتے ہیں با یزید البستامی ان کے دور کے اندر شیخ ابو تراب بخشی رحمت اللہ تعالیٰ سب سے بڑی اتھارٹی شیخ جنید ہے کیونکہ وہ حضور داتا صاحب کے بھی شیخ وہ فرماتے شیخ جنید فرماتے ہیں کہ ابو تراب بخشی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا ایک مرید تھا یہ با یزید گستامی کے دور میں ہوئے ابو تراب بخشی ان کا ایک مرید تھا وہ گاہے بکاہے جس طرح آپ آتے ہیں مجلس میں چھ ماہ چھ ماہ بعد کبھی دن بعد دو دن بعد تین دن بعد آٹھ دن بعد سال بعد حاضری دیتے ہیں یہاں آتے ہیں یا ہفتہ وار آتے ہیں اسی طرح اس کا معمول تھا کیونکہ وہ بزرگ ان کے پیر تھے شیخ ابو تراب تو وہ مرید شیخ ابو سراد کے پاس آتا تھا جب بھی وہ آتا تو آپ اس مرید سے یہ کہتے بھائی تو اس زمانے کے با یزید بستانی سے ملا ہے با یزید بستانی کی تو نے زیارت کی ہے اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھ زیارت نہیں کی آپ پھر اور باتیں شروع کر دی بات ختم ہو گئی پھر وہ دو چار دن بعد پھر آیا آپ نے پھر یہی سوال کر دیا بھائی میرے پاس آتے ہو با یزید البستانی کو دیکھا ہے انہیں کہا نہیں مینٹلی تو نہیں پھر تین چار دن گزرے پھر آیا یہ شیخ محترم عبد الطیف نقش بندی صاحب نحریا شریف کے خلیفہ مجاز انہوں نے بھی جنید و با یزید میں لکھا مجھے یاد آ گیا جنید و با یزید یہ خلیفہ نیریا کا یہ فیض ہے جنید و یزید شیخ عبد الطیف نقشبندی ان کی کتاب ہے جنید و با یزید انہوں نے بھی با یزید کے اندر یہ واقعہ لکھا میرے ذہن میں آ گیا سو فرماتے ہیں کہ وہ تیسری بار جب آیا نا تو آپ نے پھر کہا میرے پاس آتے ہو بتاؤ با یزید البستانی کی زیارت کی ہے اب اسے غصہ آ گیا اس مرید کو اپنے شیخ پہ غصہ آ گیا کہ میں جب آتا ہوں چل جائے میرا حال احوال پوچھیں گھر بار کیسا ہے یہ وہ ایسی بات ہے کہ اسے غصہ آ گیا کہ مجھے ہر بار ایک ہی بات با یزید البستانی کو دیکھا ہے اب اسے تھوڑا غصہ آیا جب غصہ آیا تو غصے میں آ کے کہنے لگا آپ با یزید کی بات کرتے ہیں میں تو ہر دن ستر بار رب کا دیدار کرتا ہوں چھتر دفعہ میں تو ہر روز اپنے رب کا دیدار ابا با کی بات کرتے میں تو اس مقام پہ ہوں جب یہ بات کر دی اور غصہ بھی دل میں آیا تھا اور یہ بات کر دی غصے کے اندر تکبر کے اندر ایروگینس کے اندر اب جب یہ بات کر دی تو کیا ہوا گاہے بگاہے وقت گزرتا گیا ایک دن شیخ ابو تراب کے پاس با یزید المستانی بیٹھے اور وہ آ گیا اب جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا اس عقیدت مند کو یہ ہیں با یزید البستانی اور با یزید البستانی کو کہنے لگے یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے میں ہر روز ستر بار رب کا دیدار کرتا ہوں جب یہ انٹروڈکشن کروایا تعارف کروایا تو با یزید البستانی جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے کہنے لگے تو ستر بار رب کو دیکھتا ہے اب ایک مار دیری زیارت کر کے بتا کھڑے ہوئے اور چہرہ پلٹ لیا جب پلٹا تو کہتے اب میرا دیدار کر کے دکھا جب وہ کھڑا ہوا اور آپ پلٹے تو وہ شخص اسی مقام پر مر گیا دیدار کی تاب نہ لا سکا اور اسی مقام پر مر گیا اس کی وفات ہو گئی جب اس کی وفات ہوئی شیخ ابو تراب قدموں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے حضور یہ کیا کر دیا آپ نے فرمایا یہ جو منازل طے کر رہا تھا کش کی منازل طے کر رہا تھا اس منازل میں سے ایک آخری منزل رہ گئی تھی کش کی یہ ایک صوفیاء کے اندر ایک اصطلاح ہے کش ویسے کش کا لوگ مانا ہے کھول دینا یعنی ایسی کش ایسی چیز ہے جو تعلق سارے توڑ کر شیخ کے تھرو حضور سے تعلق قائم کرتے یہ کش ہے کہ شیخ یہاں بیٹھا بیٹھا آنکھیں بند کرے تو حضور کی کچہری میں پڑ جاتے یہ کش ہے یہ کش انہوں نے کہا یہ آخری منزل اس کی رہ گئی تھی اور میں نے پہچان لیا اور میں نے کہا اتنے بڑے دعوے کرتا ہے اسے اپنا آپ تو دکھا دوں فرما دے جب اپنی نظر کر دی میں نے تو اس کی آخری منزل جو تھی وہ تو رہ ہی گئی کیونکہ میری دیدار کتاب ہی نہ لا سکا اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا اس نے کہا یہ تو رب کو دیکھنے کے دعوے کرتا تھا یہ تو ابھی تک پوری طرح با یزید کو ہی نہیں دیکھ سکا رب کو دیکھنے کے دعوے کرتا ہے ہاں ملے گا ملے گا سارا کچھ ملے گا مگر اس کے لیے ادب ضروری ہے ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردمی جنید و بایزید باضید علامہ اقبال فرماتے ہیں فرماتے ہیں شیخ جنید اور بایزید البستامی یہ دو شیوخ یہ ایسے ہیں دو شیخین یہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو عرش ہے نا اللہ رب العزت کی سب سے بلند مقام عرش الہی اس عرش کے نیچے زمین پر سب سے مقدس والی جگہ وہ حضور کا روزہ شریف اللہ مگر اس روزے با یزید اور جنید جیسی ہستیاں جاتی ہیں نا حاضری کے لیے تو جا کر نفس گم وہ اپنا سانس بھی پاس ادب ہو کے بند کر لیتا پاس ادب کے سانس بھی بند کر لیتی ہے انہوں نے کہا آواز مصطفیٰ کی آواز سے اٹھی عمل تو جاتے رہیں گے ہمارا عقیدہ یہ ہے آواز نہیں اگر سانس بھی بلند ہوا تو سارے عمل برباد ہو جائے گا پر میں یہ وہ دو ہستیاں تھیں اور ان جیسے شیون ان کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو پاس ادب کے نفس گم کر دمی آیت ای جا کسی مقام پر آتے ہیں حضور کے در دولت پر اپنا آ کر سانس بند کر لیتے ہیں کہیں مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے اور شیخ جنید کہتے ہیں با یزید ہمارے نزدیک با یزید کا مقام وہ ہے کہ ابو یزیدہ منا بے منزلہ جبریلا ابو یزید منا بے منزلہ جبریلا من الملائکہ انہوں نے کہا با یزید کا ہمارے نزدیک اولیاء کے نزدیک با یزید کا یہ مقام ہے کہ جس طرح فرشتوں کے اندر جبریل امین کا مقام جیسے وہ سید الملائکہ ہے اسی طرح یہ سید ال جو پاس ادب کے اپنا سانسا میں کی بارگاہ میں بند کر کے جب امام کی یہ حالت ہے تو تم کون ہوتے ہو فتوے لگانے تم سمجھ گئے ہو جنید دو بھائی ازید کو ان سے بڑے ہو گئے تم پڑھ پڑھا کے چھٹ خواجہ غلام فرید کہتے چھٹ نہ فائل کیا چھٹ نہ یہ نہو ایک لغت کی کتاب ہے چھ فیل فائل کو فقر ہے جاں بازی فقر ہے جاں بازی ان کا کتابوں کا پڑا ممکن ہے رد ہو جائے کام ہی نہ آئے مگر نگاہوں کا پڑا رد نہیں شیخ سہربرد آ گئے ابو نجیب القاہر سوربرد آخری بات شیخ ابو نجیب القاہر سوربردی یہ چچا تھے شیخ سہرور شاہب الدین سوربردی کے وہ چچا اپنے بتیجوں کے لے کر سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے کہتے حضور یہ میرا بھتیجا اور اس نے سارے علوم پڑھ لیے سارے علوم علوم سارے معقول و منقول سارے پڑھ لیے اب آپ توجہ فرمائیں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اور کہا اس نے سارے علوم میرے بتیجے سہرورد کے مانی شیخ شہاب الدین کو لے کے آئے وہ اعظم کی بارگاہ میں یہ سارے علوم پڑھ کے آ گیا آپ نے اس طرح شیخ شہاب کسی نے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا سنا کیا پڑھ کے آیا جب کہا بیٹا سنا تو شیخ سورور کہتے میری زبان بند ہو گئی کچھ آئے ہی کیا زبان پر کچھ آئے ہی نہ بولا ہی نہ جائے کہتے دوبارہ میرے چچا پریشان ہو گئے اتنا متباہر عالم اتنی عظیم ہستی شیخ سور ورد اور اتنے اکابر شیوخ کے پاس پڑا ہے اور کچھ آتا ہی نہیں بولتا ہی جب یہ کیفیت دیکھی تو شیخ سیدنا غوث العظم جیلانی مریدی لا تخف ان کا ہے فرمان مریدی لا تخف میرے مرید پریشان نہ ہو میرے مرید پریشان تو مشرق میں ہو ادھر سے پکار میں مدد کے لیے آتا ہوں شیخ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دوبارہ ہاتھ پھیر دیا اور کہا بیٹا اب پڑھ جب دوبارہ ہاتھ پھیرا تو شیخ شہاب الدین پڑھنا شروع ہو گئے اب پڑھتے ہیں تو رکتے نہیں اب پڑھتے ہیں تو رکتے نہیں جب یہ کیفیت ہو گئی تو چاچا ابو نجیب القاہر سہروردی گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے حضور حضور یہ یہ کیا کیا پہلے پڑھتا نہیں تھا اب پڑھتا ہے تو رکتا نہیں یہ کیا کیفیت آپ نے فرمایا اے ابو نجیب سن جب تختی کو نئے سرے سے لکھنا ہو تو اسے پہلے صاف کیا جاتا ہے یہ پہلے اوروں سے پڑھ کے آیا تھا کتابی پڑھ کے آیا تھا اب سن ہم اب ایسا پڑھائیں گے کہ اسے زمین کی نہیں بلکہ اس خبر ہوگی کی جس مقام پر حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ جس مقام پر میں مصطفیٰ کو شب میں ان قدوں پر اٹھا کے رب کی بارگاہ ملے گی حسل اعظم کا کیا مقام ہے شیخ سورورد پھر ان کی مجلس میں آیا کرتے تھے غوث العظم کی اور لکھا کرتے تھے جو آپ بیان کرتے غوث العظم اور شیخ سورورد اپنے مقالات میں لکھتے ہیں انہوں نے کہا میں آتا تھا اور پڑھتا تھا آپ کے پاس پھر پڑھنا شروع کر دیا پڑھنا کیا تھا اصل تو صفائی تھی وہ تصوف سیکھنے آتے تھے اب کہتے میں آتا تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ ایک خطاب کرتے کرتے کہنے لگے بھائی میں فخر نہیں کرتا مگر جب میراج کی شب سدرا پر جبریل رک گئے نا ہاتھ جوڑے حضور میں آگے نہیں جا سکتا تو اللہ نے فرمایا ایگوز تو آ کیا آگوز اب تو آ اور آ کر اپنے کندھوں پر مصطفیٰ کو اٹھا اور اٹھا کر میری کے یہ ہوائی باتیں نہیں اردو کی کتاب کی پانچویں کی باتیں نہیں کر رہا یہ کتابی ریکارڈ موجود ہے مسئلہ کیا ہے پڑھتا کوئی نہیں وہ ہم پر برس کے چلے جاتے ہیں ہمارے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوتا یہ ہمارے اولیاء کی شان اور تاریخ ہے کہتے ہیں اٹھا کے لے گیا اور پھر غوث العظم کہتے ہیں سنو اب نتیجہ کلام کیا ہے ان کا نتیجہ کلام یہ ہے جو جب حضور کو کندھوں پہ اٹھایا تھا نا اور رب کی بارگاہ میں لے کے گیا تھا لا مقام پہ اس مقام پر جب لے کے گیا تو حضور کا قدم میرے کندھے پہ لگا حضور کا قدم میرے کندھے پہ لگا تھا اسی لیے اللہ نے سارے ولیوں کے کندھوں پر میرے قدم کو رکھا یہ نتیجہ ہے کلام اہل سنت کی تاریخ ہے کو تو بھری پڑی احادیث کی بھی اس کے رسول بڑا بڑا ہے اور وہ کیسے ملے گا نظروں سے پلائی جاتی ہے تو عید کی میں تو عید کی میں کیسے پیالوں سے سے نہیں آنکھوں پلائی ہائے ہائے خواجہ غلام فرید جیسے خواجہ عمر یار فریدی جیسے جنہوں نے اور ایسا کلام کر دیا کہ آج کے علماء بھی بھنگ رہ گئے اور سوچتے ہیں ان کا کلام سن کے کہ جب انہوں نے کہہ دیا ہک ہے کیا کیا کتابی نہیں دیکھ کے سودا لینے والے پڑھ کے نہیں دیکھ کے سودا لینے والے علم لدنی کی طاقت رکھنے والے جو براہ راست اللہ القا کرتا ہے ولی پر علم لدنی لینے والے وہ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ہیک ہے کیا ہیک ہے اور اب ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے جڑا ہیک کو ڈو کر جانے وہ کافر سے مشرق ہے اور رب کے رسول ان کی ان کی زبانی میری تشریح نہیں ان کی زبانی ہیک ہے ہیک ہے جڑا ہیک نو ڈو کر جانے کافر سے مشرق ہے انہوں نے بات ختم کر دی انہوں نے کہا کیا مولویوں کے جھنجھوڑوں میں پھنستے ہو سنو اللہ کے ساتھ رسول کو ملانا یہ شرک نہیں بلکہ اللہ سے رسول کو جدا کرنا شرک ہے یہ شرک ہے یہ کس نے جس نے توحید کی میں آنکھوں سے کی ہے علاؤ الدین صدیقی دامت برکات ایسے ہی یو کے کے اندر اور ساری دنیا میں پھیل چل رہا کیا پیچھے سے کوئی نہیں دیکھنے والا کیا پیچھے سے کوئی دیکھنے والا نہیں یہ تو ہمیں تمہیں نظر نہیں نہ آتا یہ تو ہمیں تمہیں نظر نہیں آتا کیونکہ عبد الرحمان چشتی میرا تو اسرار میں فرماتے ہیں جو تمہارے لیے غیب ہے نا وہ ولی کے لیے حاضر ہوتا جو عالم کے لیے یا عام بندے کے لیے غیب ہے وہ ولی کے لیے موجود حاضر ہے اور جو عالم استدلال کرتا ہے ولی استدلال نہیں کرتا ولی جو دیکھتا ہے وہی کر دیتا وہ کش کے ذریعے ہر شہر سمجھ جاتا ہے پہچان جاتا ہے اس لیے وہ جنہوں نے ڈائریکٹ باہر کا ہے مصطفیٰ سے اور حضرت سیدنا پیر غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقش بندیا کے جو ان سے پینے والے ہوں اور وہ پھر سیدنا علی المرتضا سے ہوتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق سے پینے والے ہوں اور پھر ان سے ہوتے ہوئے تاجدار کائنات کی بارگاہ سے پینے والے ہوں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے ان کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں لا خدا لوگ کہتے ہیں امام حسین اگر امام حسین علی مقام تاجداری کائنات تو بڑی ذات ہے صرف امام حسین علیہ السلام ہندوستان میں کہیں شہید ہوتے نا کیا ہندوستان میں یہ مورخین نے لکھا سکھ رائٹروں نے سکھ رائٹر جو تھے قبر جلالوی جیسے جس نے یہ, یہ بھی کہہ دیا کہ ایک ادنا سا بندہ ہوں کوئی صاحب توقیر نہیں عمر جلال بھی ایک سکھ ہے ایک ادنا سا بندہ ہوں کوئی صاحب توقیر نہیں تقریر بھی میری قابل تحریر نہیں ان پاکستانی ملاؤں سے صرف اتنی گزارش ہے ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر قمر جلالوی نے کہا تاجدار کائنات کے نواز کی شان انہوں نے کہا اگر, امام حسین کربلا کی جگہ ہندوستان میں ہوتے تو ہم ان کا بت بنا کے انہیں سجدے کرتے اور تم سمجھ نہیں سکے امام حسین کا ابھی اسی مسئلے میں ان سے ہوئے ہو کہ انہیں ہم غازی کہیں یا کیا کہیں نہیں نہیں خون رسول اور ان سے ہو کے براہ راست ملے گا جنہوں نے اولیاء اب نبی کوئی نہیں آئے گا یہ بات یاد رکھے پیغام ہے نبی اب کوئی نہیں آئے گا نبوت کا دروازہ بند ہے نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا اب جو ملے گا اللہ رب العزت اولیاء کی بارگاہوں سے تمہیں عطا کرے گا وہ کوئی خواجہ غلام فرید لٹائے گا کوئی خواجہ الدین چشتی کا خانوادہ لٹاتا ہوگا کوئی نقش بندی سے پی کر حضرت سیدنا پیر غلام محی الدین لٹاتے ہوں گے اور کوئی سیدنا اللہ الدین آپ لٹاتے ہوں گے اس طرح رہے گا اور جو آخری بات اور جو اس پیالے سے ایک جام پی لے مولانا روم کا فتوہ ہے کسی مولوی کا نہیں مولانا روم کا وہ فرماتے ہیں جس نے اس عشق رسول سے ایک جام پی لیا کیا ایک جام پی لیا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کلمہ زبان پہ جاری نہیں ابن ابن عربی کے بعد عبد العزیز دباغ کہتے کہتے امت اولیاء میں سارے امت محمدیہ کے سارے ولیوں سے ملا ہوں عبد العزیز الدباغ یہ دو سو سال پہلے ہوئے علی بریز میں کہتے ہیں میں ان سے ملا ہوں سارے اولیاء سے اور سب سے ملاقات میں نے کی ہے عبد العزیز الدباغ کہتے سب سے ملاقات کی اور جب ملا تو ان سب کا اس بات پر اجماع ہے یعنی وہ اس بات پر سارے اکٹھے ہیں اور ان کا اس بات پر فتوہ ہے وہ فتوہ کیا ہے اجماع کیا ہے عبدالعزیز کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو امت محمدیہ کے ولیوں کا غلام زندگی میں ایک بار حضور پر درود ہی پڑھ لینا درود و سلام زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک زبان پر کلمہ جاری نہیں تو آپ آپ صرف سلام نہیں پڑھتے آپ تو پوری پوری محافل لوٹ کے لے جاتے کچھ نصیب ہیں ان اولیاء سے وابستہ ہو جائیں حضور جو فیض مصنوی شریف کے تھرو اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں جن کو نہیں خبر مصنوی شریف کو فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے ایک عربی کا قرآن جو آپ پڑھتے ہیں گھروں میں رکھا ہے پڑھتے نہیں ہیں ایک فارسی کا بھی قرآن ہے جو مصنوی شریف مولانا روم کی ہے اگر وہ پڑھ نہیں سکتے سمجھ نہیں آتی تو کبھی کبھی نو ٹی وی پہ سن لیا کر میں سن رہا تھا پیچھے آپ فرما رہے تھے کہ ابو جہل اور حضور علیہ السلام دونوں کعبہ شریف میں داخل ہوئے یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ میں بت پڑے تھے کعبہ شریف حضور اور ابو جہل دونوں داخل ہوئے ابو جہل کس نیت سے داخل ہوا کہ جا کر بت کے سامنے سجدہ کرے اور آقا علیہ السلام اس لیے داخل ہوئے کہ جا کر وہاں نوافل پڑھیں عبادت کریں اب جب دونوں اکٹھے داخل ہوئے آقا عبادت کرنے کے لیے اور وہ جھکنے سجدہ کرنے کے لیے بت کو مولانا روم کے حوالے سے آپ بیان کر رہے تھے کہ مصنوی شریف نے مولانا روح فرماتے ہیں کہ جب دونوں داخل ہوئے آقا علیہ السلام اور ابو جہل اور ابو جہل نے بت کو سجدہ کر دیا ابو جہل نے بدھ کو سجدہ کر دیا آقا بھی ساتھ کھڑے تھے آقا علیہ السلام بھی ساتھ کھڑے تھے وہ کہتے ہیں جب ابو جہل نے سجدہ کر کے سر اٹھایا دیکھا جس بت کو وہ سجدہ کر رہا تھا وہ بت بھی صفا کو سجا سو یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں یہ تو میں نے سن کے بڑی آسان کر کے آپ کو بتا دی ہیں یہ جب آپ ان سے سنیں گے اور پھر ایک کڑی جڑتی ہے ایک سلسلہ ہے ایک لفظ ہے ایک تعلق ہے ایک ریلیشن ہے ایک آپ کی ان کے ساتھ وابستگی ہے جب یہ ہوگا اور سنیں گے خدا کی قسم آپ کی رگوں میں ایسے دوڑے گا جیسے خون دوڑتا اس لیے مسنوی شریف ان کا درس کبھی کبھی سن لیا کریں ایسی لطیف باتیں آپ کو ملیں گی میں نے سنی ہے تو آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں الحمدللہ جب سنتا ہوں تو سامنے رجسٹر لے کے بیٹھتا ہوں تاکہ علم کی کوئی انتہا نہیں یہ جہاں سے مل جائے اور بالخصوص سب سے بڑی بارگاہ وہ ہے جو اہل اللہ کی بارگاہ اس سے ملے گا سو بیٹھا کریں سنا کریں اور یہ جو ربط آٹھ دن کے بعد آپ قائم کرتے ہیں مجلس کی شکل میں آیا جایا کریں جتنا آئیں گے اتنی پہچان بڑھے گی کیا جتنا آتے رہیں گے اتنی پہچان بڑھے گی اور جب پہچان بڑھے گی پھر کیا ہوگا پھر جتنی پہچان بڑھے گی یہ قیامت والے دن اللہ سے تکرار کریں گے اور کہیں گے مولا ان کو جہنم میں کیوں میرے غلاموں کو بھیج رہا ہے اللہ فرمائے کیا چاہتے ہیں مولا جنت میں رہ جانا چاہتے ہیں اللہ فرمائے گا جاؤ فائیو خجو رحمن جسے پہچان سے ہو نکال کے ساتھ جنت ابو سعید الخدری کی بات کیونکہ سان نماز روزے عمل کرتے تھے نکالو اور پہچانو حدیث کا لفظ ہے مَنْ نا پہچانو ان کو یہ خواجہ شفیق صاحب ہیں بھائی لے جاؤ ان کو کیوں لے جاؤ انہوں نے کہا میرے ساتھ جو پڑھتے تھے اور آج دن بعد آتے تھے حضور مہربانی فرمائے نا انہیں بھی ساتھ بھیج دے یہ کوئی مبالغہ رہی نہیں یہ حقیقت بیان حدیث پاک ہے تو اللہ رب العزت کے حضور آیا جایا کرو ولی کے پاس بیٹھا کرو اسی سے سارا کچھ ملے گا صبر کے ساتھ آپ نے سنا ہے اللہ قبول منظور فرمائے میری حاضری قبول فرمائے